روح بن عبادہ نے کہا شعبہ نے ہمیں اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث سنائی لیکن انہوں نے برحق نہیں کہا امکان یہی ہے کہ وہ حدیث روایت بالمانہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو آٹھ